واحد نے اسی سند سے سلیمان عمش سے مذکورہ بالا حدیث روایت کی سوائے اس کی کہا اور دوسرا پیشاب یعنی اپنے کے بغیر کی طرف سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 678